قیامت کا منظر دکھایا گیا جس سے انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ دین پر عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں اور سورت کے آخر میں اولاد اور مال اور گھر کو بیان کیا گیا کہ یہ انسان کے لیے اکثر کمزوری کا باعث بنتے ہیں انسان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے ایمان سے محروم تو نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے رکوع کے اندر جو قیامت کا بھیانک منظر پیش کیا اس میں ایک لفظ تغابن آیا ہار اور جیت کا دن قیامت کا دن کیا ہے جب ہم سب مر کر کے دوبارہ اٹھیں گے مالک الملک کی عدالت میں پہنچیں گے اس وقت میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے وہی جیت اصل جیت اور وہی ہار اصل میں ہار ہے اس کا منظر دکھایا گیا کہ کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے اس لیے پوری سورت کو التغابن وہ سورت جس میں ہار اور جیت کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے وہ الحمد اسی کے لیے تعریف ہے قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے خان خا تم وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پیدا کر کے تمہیں اختیار دے دیا کہ میرے دین پر چلنا چاہو تو دین پر چلو تمہیں بلند مرتبے ملیں گے اور اگر نہیں چلو گے تو تمہیں جبری طور پر مجبور کر کے دین پر نہیں چلایا جائے گا پھر نتیجہ کیا نکلا انسانوں میں سے فمنکم کافر کچھ تو وہ ہیں تم میں سے جو منکر ہو گئے جنہوں نے انکار کر دیا ومنکم کم اور تم میں سے وہ ہیں جو ماننے والے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق با مقصد پیدا کیا بے مقصد پیدا نہیں کیا بار بار گزرا یہ ساری کائنات کس کے لیے پیدا کی تمہارے لیے اور تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اپنے مالک کو پہچانو اور اس کے بندے بن کر کے رہو وَسَوَّرَكُمْ اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی فاحسن تم تو کتنی اچھی شکلیں بنائی و الیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا علم السماوات والارض وہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے یعلم ما تسرون اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ تمہارے سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے یاتیکم کم الذین الدین کفر قبل کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا تھا من قبل اس سے اللہ دین کفروا جنہوں نے نافرمانی کی جنہوں نے کفر اختیار کیا اس سے پہلے فضا کو امرهم تو ہر دور کے اندر انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اس کی سزا چکھی قوم عاد آئی قوم لوت آئی قوم سمود آئی کیسی کیسی قومیں آئیں ایک ایک کو پروردگار نے ان کے کاموں کا مزہ چکھایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور اس پر چھٹی نہیں ہوئی بلکہ ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْقِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لوگ کیوں گمراہ ہوئے ہر دور کے اندر گمراہی کا تو اب بنیادی سبب کیا تھا بنیادی وجہ یہ ہوئی ذالکہ یہ بات اس وجہ سے ہوئی بِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْتِيهِمْ اس لیے کہ جب بھی آتے تھے ان کے رسول ان کے پاس بِالْبَيِّنَاتِ صاف نشانیاں لے کر کے فَقَالُوا تو لوگ کہتے تھے اَبَشَرُمْ کیا کوئی انسان یہدوننا ہماری رہنمائی کرے گا بس یہ وہ بنیادی چیز تھی جس سے لوگ گمراہ ہوتے تھے کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں لوگ کہتے بشر ہماری رہنمائی کرے گا اور تھے تو بشر ہی اس وجہ سے انہوں نے نہیں مانا ان کو فکفروا تو انہوں نے کفر کیا وتولوا اور انہوں نے منہ موڑ لیا واستغنى تکن اللہ اور اللہ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہو گیا اللہ کو بھی ایسوں کی ضرورت نہیں اس کا دین کسی کا محتاج تو ہے نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں واللہ غنی اللہ تعریفوں والا ہے غنی بے نیاز ہے حمید تعریفوں والا ہے ضام اللہ کفر اللہ بآسو قل و ربی اور گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے یہ گمان کیا تھا اللہ لن بآسو کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے مریں گے مر گئے چھٹی ہوگی دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے قل بلا و ربی آپ کہہ دیجئے ہاں ہاں دوبارہ زندہ ہوں گے اور میرے رب کی قسم کیوں نہیں ہوں گے لتوبہ سننا تم ضرور بے ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تمہ لتون پھر ضرور بز ضرور تم کو بتایا جائے گا بما عمل تم ان کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے تمہیں سارے کرتوت تمہارے بتائے جائیں گے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ علم اور اللہ پر ایسا کرنا آسان ہے اللہ ایسا کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ تو ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور وہ جو انہوں نے کہا تھا اب بشر یہدوننا کیا بشر ہم کو رہنمائی کریں گے فرمایا جو رسول ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ اللہ کی روشنی ہوتی ہے اے انسانو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ون نور اور اس روشنی پر الذي انزلنا جو روشنی ہمیں اتاری ہے اور وہ قرآن اتارا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے نور کا لفظ اپنے دین کے لیے استعمال کیا اور قرآن کے لیے استعمال کیا یہ بھی ایک موقع ہے جس میں رسول الگ ہے اور نور الگ ہے دو چیزیں ہیں ایک رسول ہے ایک نور ہے جو نور ہے وہ رسول نہیں جو نور جو رسول ہے وہ نور نہیں رسول وہ مقدس ہستی جن کو روشنی پھیلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے اور نور وہ روشنی جو مالک الکل ملک دے کر کے ان کو بھیجتا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن یاد کرو اس دن کو جس دن تم کو وہ جمع کرے گا مرنے کے بعد سوارے سب دوبارہ جمع ہوں گے لی مل جمع کرنے کے دن میں لیا مل جمع آئی فیو مل جمع جمع جمع کرنے کے دن میں جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سارے اس دن تم کو بھی اکٹھا کرے گا ذالک یوم التغابن وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا اس دن جو جیت گیا سو جیت گیا جو ہار گیا سو ہار گیا جو اس دن جہنم میں چلا گیا جو وہ ہار گیا وہ بہت بدقسمت انسان اس کے لئے بہت برا فیصلہ ہوا اور جو جنت میں گیا وہ اس دن جیت گیا چاہے اس کی دنیا کیسی بھی گزری بلّہ اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ صالحا اور نیک عمل کرتا ہے جو عنہ فرحان ہیں اللہ مٹاتا ہے اس سے اس کی سیاحت کو وہی دخل ہو اور ان کو داخل کرتا ہے ایسے باغوں میں تجریب ان الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے العظیم یہی تو بڑی کامیابی ہے جس کو آخرت مل گئی جس کو جنت مل گئی وہاں کی کامیابی مل گئی اس سے بڑی کون سی کامیابی ہے وہ کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے مالک کو ماننے سے اس کی کتاب کو اس کے نبیوں کو وَقَذَّبُوا کدبو اور ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا رائے النَّارِ یہ مرنے کے بعد آگ والے ہیں جہنم والے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وَبِعْسَ الْمَصِيرِ اور بہت برا ہے یہ ٹھکانہ ایک بات جو اس سے پہلے کئی جگہ بتائی گئی اب اس کو آخری موڑ پر ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اچھوں پر بھی آتی ہیں بروں پر بھی آتی ہیں پیچھے بتایا گیا تھا کہ یہ سب اس نظام کے مطابق ہے جو تمہارے مالک نے تمہارے لیے پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس کے سنانے کا فائدہ کیا ہوا کہ جو اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے وہ کسی چیز کے کھونے پر پریشان نہیں ہوتا اور کسی چیز کے ملنے پر اکڑتا نہیں اب یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک شخص اپنے مالک کو مانتا ہے اس کے دین کو مانتا ہے اس کی کتاب کو سچا مانتا ہے اس پر بھی مصیبتیں آتی ہیں اور ایک وہ آدمی ہے جو نہیں مانتا اس پر بھی آتی ہیں تو فرق کیا ہوا دونوں پریشان ہیں کیا کہتے ہیں وہ بیسن کے لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے یہ تو دونوں برابر ہو گئے دونوں اس جہاں میں پریشان ہیں نانک دکھیا سب سنسار سب تو پریشان ہے یہاں فرمایا فرق ہے دونوں میں جو مانتا ہے اس کی پریشانی دیکھو کس قدر پریشان ہوگا مگر اس کا چہرہ کھل کھلاتا حشاش بشاش کوئی پریشانی نہیں اس کو اور جو نہیں مانتا ہے اس کا چہرہ ہواسیاں اڑتی ہوئی ابو سن کم تریرا پریشان حال ذرا سا جھٹکا لگ جائے پھر اس کو دیکھو اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے مصیبت بصیبت نیلا اللہ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت اللہ اللہ مگر اللہ کے حکم سے جو مصیبت آتی ہے اللہ کے چاہنے سے آتی ہے نہ کسی کے ناراض ہونے سے کوئی مصیبت آتی ہے نہ کسی کے خوش ہونے سے کوئی جاتی ہے تم کسی کو خوش کرتے پھرو کسی کو ناراضگی سے بچتے پھرو کہ وہ ناراض ہو گیا بیڑا غرق ہو جائے گا بڑوں بڑوں کا بیڑا غرق ہوا کسی کا بیڑا نہیں غرق ہوتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے تمہارے مالک کے چاہنے سے ہوتا ہے فرق کیا ہے اچھوں پر بھی آتی ہیں مصیبتیں بروں پر بھی يُؤْمِن بِاللَّهِ قلبہ اور جو اللہ کو مانتا ہے يَحْدِ دِق اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو سکون اس کے دل کو چین وہ سمجھتا ہے پریشانی آئی تو کیوں آئی میرے مالک نے بھیجی اور میں پریشانی پر زیادہ خوش ہوں اس لیے کہ یہ پریشانی میرے مالک نے بھیجی ہے اور راحت کو تو میں مانگتا ہوں راحت میری مانگی ہوئی پریشانی اس کی بھیجی ہوئی تو جو محبوب بھیجے اس سے بندہ خوش ہوتا ہے کہ جس کو خود چاہتا ہے نہیں جو وہ بھیجے اس سے خوش ہوتا ہے یہ خوش ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں کبھی پلوں کے اوپر چھلانگ نہیں مارے گا کبھی ٹرینوں کے نیچے سر نہیں رکھے گا کبھی بجلیوں سے نہیں ٹکرائے گا کبھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرے گا کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا شرط یہ ہے کہ صحیح طور پر اپنے مالک کو ماننے والا ہو کیسے کیسے حادثات پیش آ جائیں اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے گزارا کیسے حالات ہیں آپ کو چار بیٹے دیے گئے چاروں کے چاروں آپ کے سامنے رخصت آپ کو چار بیٹیاں دی گئیں تین آپ کے سامنے رخصت اس کے علاوہ کتنی پریشانیاں کتنی مصیبتیں آپ دنیا میں آئے اس سے پہلے آپ کے والد کا سایہ اٹھایا گیا آپ پانچ چھ سال کے ہوئے والدہ کا سایہ اٹھایا گیا آپ آٹھ سال کے ہوئے دادا کا سایہ اٹھایا گیا اور آپ کے چچا بہت سارے تھے کچھ مالدار اور کچھ غریب بہت بڑا مالدار مکہ کا سہوکار ابو لہب بھی ہے لیکن آپ جس چاچے کے ساتھ رہتے ہیں ابو طالب وہ انتہائی غریب آٹھ سال کی عمر میں آپ کو بکریاں چلانی پڑی آپ کو ملازمت کرنی پڑی کیسی مشقتیں کیسی پریشانیاں پھر جو دین کی دعوت کے سلسلے میں پریشانیاں آئیں کیسی کیسی پریشانیاں جب آپ طائف سے واپس لوٹے ہوں گے آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی مگر اس کے باوجود آپ کو کسی نے ایسا محسوس کیا ہو کہ آپ بڑے پریشان ہیں نہیں یہ بھی فل بہو جو مانتا ہے اس کے دل کو اللہ سکون دیتا ہے وہ ابھی کل نشین علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ بڑا راز ہے اللہ یہ ہم کو بھی نصیب فرمائے باتی اللہ اس کے مقابلے میں جو نہ ماننے والے ان کو تھوڑی سی پریشانی آئے ہائے مر گیا پورے محلے میں شور ہائے مر گیا اور پھر اسی ٹینشن میں کچھ پاگل ہوتے ہیں ہیں اور کچھ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں کچھ چھلانگے مارتے ہیں کچھ بجلیوں سے ٹکراتے ہیں کچھ ٹرینوں کے نیچے سر دیتے ہیں لیکن کیا سکون ملتا ہے ان کو ٹرین کے نیچے سر دینے سے کیا بچ جاتا ہے اصل پریشانی تو تب شروع ہوتی ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ مر کر کے اب مجھے سکون ہو جائے گا واللہ بکل شہین علیم اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی فین طبل تم پس اگر تم اوڑو گے فہل مالا رسول البلاغ المبین تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ الہ الا ہو اللہ وہ ہے کہ کوئی نہیں عبادت کے لائق اس کے سوا وال اللہ فلی المؤمنون اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اب وہ مضمون جو پچھلی صورت میں بھی بیان کیا گیا تھا یہ تمہاری اولاد اور اس سے پہلے اصل میں یہ سورہ مفتحنہ سے شروع ہوا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں غلطی ہوئی اس لیے غلطی ہوئی تھی کہ ان کے بچے اور ان کی بیوی مکہ میں رہتے تھے تو وہ گھبرا گئے کہ ان کو لوگ قتل کر دیں گے فرمایا یاد رکھو ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو من ازواجکم بے شک تمہاری بیویوں میں سے کچھ ساری بیویاں نہیں بہت ساری بیویاں تو انسان کے دیندار بننے کا ذریعہ بنتی ہیں بے دین انسان ان کے نکاح ساتھ نکاح کرتا ہے ان کی برکت سے اللہ اس کو بھی دین نصیب کر دیتا ہے کچھ بیویاں اولاد ہی کم اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ادو کم تمہارے دشمن ہیں اور بے شمار لوگ تھے امام نصیب ہوا مکہ سے ہجرت کرنے لگے ان کے بیوی بچے رونے پیٹنے لگے آئے مر جائیں گے ہم ہم آپ کے بغیر کیسا رہیں گے جبکہ اس وقت میں ہجرت کرنا فرض تھا چنانچہ وہ رک گئے اور ان کا رک جانا کفر کا باعث بن گیا کتنے لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں قربانیوں کے لیے نکلنا چاہتے تھے لیکن جب تیاری کرتے تھے تو بیوی بچے رونے لگ جاتے تھے پھر پیچھے رہ جاتے تھے فرمایا یہ دشمن ہے فاحذروہم ان سے بچو ہوشیار رہو ان کے چکمے میں نہیں آنا لیکن کیا مطلب پھر ان سے دشمنی اختیار کریں نہیں نہیں یہ تمہارے لیے امتحان ہے تمہیں اس امتحان کو پاس کرنا ہے کیسے کرنا ہے ان کے ساتھ بھی سلوک سے پیش آنا ہے اپنے مالک کے حق بھی ادا کرنے ان کے بھی کرنے وہ انتاخو اور اگر تم معاف کرو گے وہ تصف ہو اور درگزر کرو گے وہ تغفر ہو اور بخش بخش دو گے فن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے معاف کر دو پتا بھی چل جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا میرے ساتھ کچھ نہ کرو انما اموالکم بے شک تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنتن یہی تو تمہارے لیے امتحان کا ذریعہ ہیں یہ تمہارے لیے آزمائشیں ہیں اللہ نے دیے ہی یہ چیزیں تاکہ تم کو امتحان لیں تمہیں آزمائیں کہ تم مال کی طرف جاتے ہو یا میرے دین کی طرف جاتے ہو اولاد کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہو بیوی کی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہو کہ میرے دین میرے حکموں پر عمل کرتے ہو واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے فتق اللہ ڈرو اللہ سے مستتا تم جتنے تم طاقت رکھو ہم نے چوتھے پارے میں آیت پڑی تھی ڈرو اللہ سے حق مت پاتی ہی جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے کہتے ہیں اس آیت پر صحابہ گھبرا گئے اسی کے اوپر یہ دوسری آیت نازل ہوئی کہ ڈرنے سے مراد کتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکو جتنا تم سے ہو سکے اتنا ڈرو وسما ہو اور سنو باتیں ہو اور بات مانو وان فکو اور خرچ کرتے رہو خیر المیان خوشی کم یہی تمہارے لیے بہتر ہے بین پشو خا اور جو کوئی آدمی بچایا گیا اس کے نفس کی لالچ سے دل کے اندر لالچیں ہوتی ہیں جو آدمی کو نہیں کوئی اچھا کام کرنے دیتی جو بچایا گیا تو قبول مفلی تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ان تو اللہ قرضا اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا اچھا قرض یوزاََ و اللہ اس کو ڈبل کرے گا تمہارے لیے ویغفر لكم اور تمہارے لیے بخشش کرے گا واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالی قدر کرنے والا حلیم برداشت کرنے والا ہے نیکی کرتے ہو اس کی قدر کرتا ہے گناہ کرتے ہو برداشت کرتا ہے فوراً سزا نہیں دیتا عالم الغیبی غیب کو جاننے والا وہ شہادہ ظاہر کو جاننے والا العزیز زبردست الحکیم زبردست حکمت والا سورت الطلاق مدنیہ یا طلاق شروع ہوئی اور سور طلاق مدنی ہے وہی اسنتا عشرت آیا وفی ہے رکوان اس میں بارہ آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں سورت الطلاق کا تذکرہ یہاں کہاں سے آ گیا یہ طلاق کی بحث کہاں سے چھڑ گئی اوپر ذکر آیا بیوی کا اور بیوی کا یہ تمہارے لیے دشمن ہے تو جو دشمن ہو اور انسان کو اللہ کے دین سے روکے تو آدمی کو بہت غصہ آتا ہے لیکن فرمایا اگر تم معاف کرو گے درگزر کرو گے تو یہ سوچو کہ اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے تم ان کو معاف کرو اللہ تم کو معاف کرے گا لیکن کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ مجبور کر دیتی ہے کہ دو میں سے ایک چیز اختیار کرو اگر تم کو دیندار بننا ہے تو پھر مجھے چھوڑ دو اور اگر مجھے رکھنا ہے تو پھر اس طرح رہو جس طرح میں چاہتی ہوں اگر ایسے حالات پیش آئیں تو انسان کیا کرے کس کو ترجیح دے تو آپ دین کو ترجیح دے دین کی وجہ سے اس کی وجہ سے دین کو قربان نہ کرے بلکہ دین کی وجہ سے اس کی محبتوں کو قربان کر دے بے شمار موقعوں پر ایسی باتیں پیش آتی ہیں ایک جگہ جھگڑا ہوا مجھے بلایا فیصلے کے لیے تو بیوی نے جو اس کی کمزوریاں بیان کی نا تو ہم نے پوچھا کہ کیا کس بات پر جھگڑا ہوا تو بڑی زبردست ٹینشن پرانی باتیں دہرائیں یہ ہوا وہ ہوا میں نے کہا نہیں چل یہ تو باتیں ہوئی جب تمہارا جھگڑا ہو گیا جب جھگڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی کہے گا اس نے مجھے دھکا دیا تو جھگڑے میں دھکا ہی دیتے ہیں ان کو گوسا تھوڑا دیتے ہیں جھگڑے میں تو پھر دھکے لگتے ہیں کوئی جی اس نے مجھے مارا میں نے کہا یہ تو سب ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ ابتدائی کہاں سے ہوئی تو وہ گھر والا کہنے لگا جی انہیں سے پوچھ لو ان کو معلوم ہے ابتدا کہاں سے ہوئی تو بیوی بولی کہنے لگی کہ ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو پوچھو میں نے مولوی سے نکاح کیا تھا میں نے جس سے آدمی سے نکاح کیا وہ ہے ہی نہیں ہے میں تو جس سے نکاح کر کے آئی تھی وہ میرے ساتھ پکچر دیکھنے جاتا تھا ڈرامے میں جاتا تھا ہم دونوں شادی بھی ہماری کہاں ہوئی تھی کہتا ہم تو ایک شو روم میں کام کرتے تھے دونوں وہاں ہماری شادی ہوئی تھی دونوں ناچتے تھے گاتے تھے شام کو دونوں پیتے تھے یہ بول بھی بن گیا ہے کیا کروں میری اس کے ساتھ کس طرح نبھا ہوتے ہیں ہاں مشت بنے کہ درد ہی جا یہ ہے اصل مسئلہ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا تو میں نے کہا کہ اب آپ کو کیا پسند ہے اس نے کہا اگر یہ وہی بنے گا تو مجھے پسند ہے ورنہ مجھے یہ نہیں پسند ہے میں نے کہا کہ سوچ کے فیصلہ کرو اتنا جلدی نہیں اس نے کہا نہیں میں سوچ کے بیٹھی ہوئی ہوں خیر میں تو اٹھایا میں نے کہا نہیں دوبارہ سوچ لو لیکن اس نے آخر یہی فیصلہ کیا کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں میں نے سمجھایا اللہ کی بندی کیا تجھے نہیں مرنا ہے کہتے جب مریں گے تب دیکھ لیں گے ایمان والے کلمہ والے کہتے جب مریں گے تب دیکھ لیں گے فی الحال اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں نے کہا تو نے کیوں دھوکہ دیا وہ بیچارہ چپ ہو گیا کہتا ہے جی میں بھی وہی تھا جو یہ کہہ رہی ہے بالکل ویسا ہی تھا میں کیا بتاؤں میری بدقسمتی کے خوش قسمتی وہ درویش آگے چکر لگانے والے ایک دن تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے مسجد میں انہوں نے ایسی بات کی تو مجھے ڈر لگ گیا میں نے کہا میں جا کدھر رہا ہوں اور میرا باپ بھی بہت نیک تھا تو کہا کہ پتہ نہیں اس کی دعاؤں کام آ گئی میں نے کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں پھر میں نے اس کے پیر بھی پکڑے اس کو سمجھانا شروع کیا مگر یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوئی آخر جدائی ہی ہوگی دونوں کی یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو سمجھاؤ قل للمؤمنین چھپا ہوا ہے ایمان والوں سے کہیے اذا طلقتم النساء جب بات طلاق کے اوپر آ جائے تو کیسی طلاق دیں کس طرح پیش آئے کچھ یہ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے تھوڑی سی یہاں بھی ہے ذرا سا اس کا پہلے سمجھا لوں کہ طلاق کا کیا طریقہ پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے مرد کو کہ اگر اس کی زندگی اجیرن ہو جائے اور کوئی نبھاؤ کی شکل نہ ہو تو پھر وہ طلاق دے سکتا ہے مگر کیسے طلاق دینی ہے سور نسا کی وہ ساری آیتیں سامنے رکھو سب سے پہلے کیا کریں فائزو سمجھاؤ نہیں سمجھنے سے بات آئی وزری ڈان ڈبٹ ڈانٹ ڈپٹ کرو نہیں اس سے بات بنی تو پھر کیا کرو ایک سمجھدار آدمی ان کا بلاؤ ایک سمجھدار زیادہ کھڑپینچوں کے بیچ میں بات مت جانے دو وہ الجھاتے ہیں دو سمجھدار قسم کے لوگ وہ ان دونوں کو سمجھائیں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کریں اگر ان کی کوششوں سے بات بن گئی تو بہت اچھا اور اگر کسی طور پر نہیں بنتی ہے بات تو صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں نے تجھ کو تلاش دی یہ تب ہے کہ جب شوہر ایسا چاہتا ہے اگر بیوی علیحدگی چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے مگر اس کا دوسرا طریقہ ہے تو وہ کہتے ایک مرتبہ میں نے تجھے تلاش دی نتیجہ کیا نکلے گا تقریباً تین بیماریوں تک جو مہانہ بیماری آتی ہے وہ تین مہینے یا اس سے کم زیادہ کم ہی ہوتے ہیں زیادہ نہیں اتنے عرصے تک ان دونوں کو اجازت ہے کہ یہ دونوں سوچیں غور کریں اگر اس کے اندر اندر ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو ان کو واپس میں میاں بیوی بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا کسی مولوی کے پاس نہیں جانا بس شور کہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور میڈم بھی کہے کہ میں معافی مانگ لیتی ہوں چلو دوبارہ زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں دونوں اگر راضی ہو جائیں بس بات ہو گئی لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک طلاق کونٹ ہوگی ان کے کھاتے میں اور اگر تین مہینے تک بھی دماغ نہ ٹھیک ہو جائے اور تین مہینے گزر جائیں اب نکاح ٹوٹ گیا لیکن نکاح ٹوٹنے کا مطلب بھی کیا ہے کہ زندگی میں جب چاہیں گے تو دوبارہ شادی کر سکیں گے لیکن تین مہینے کے اندر اس نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے پھر دوبارہ ٹینشن ہو گئی پھر وہی پرسس دوبارہ سمجھانا بجھانا وہ سب کچھ ہوا نئی بات بنی پھر دے دو اس کو صاف لفظوں میں ایک طلاق دیکھو اب دوبارہ ہم ٹوٹ رہے ہیں غور کر لو پھر ان کو تقریباً تین مہینے تک موقع ملا عزت گزرنے تک تین بیماریوں تک تین مینسز تک اگر اس میں ان کا دماغ ٹھیک ہو گیا تو سبحان اللہ پھر دوبارہ اپنے الفاظ واپس لے لیں کافی ہے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں الفاظ واپس لے لیے اور رہنے سہنے لگ گئے لیکن دو طلاقیں ان کے کھاتے میں پڑ چکی ہیں تیسری مرتبہ پھر دماغ خراب ہو گیا پھر جھگڑے شروع ہوئے پھر لوگ سمجھانے کے لیے آئے پھر لوگوں نے سمجھایا مگر ان کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی اور آخر شوہر نے کہا کہ بات نہیں بنتی ہے اس لیے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اب جو یہ تیسری مرتبہ دیا تو اگر ہر مرتبہ شریعت یوں ہی کہتی رہے گی چلو پھر دوبارہ پینچوں کو بلاؤ پھر سمجھاؤ پھر دوبارہ صلح کرو پھر میاں بیوی بن جاؤ تو یہ تو طلاق ہو رہا ہے تو تماشا ہو جائے گا اس لیے جب تین طلاقیں ہو گئیں فرمایا اب یہ زندگی میں کبھی میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں نہ یہ شادی کر کے رہ سکتے ہیں واپس نہ الفاظ واپس لے سکتے ہیں کسی طور پر اب دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں یہاں آدم سکھایا گیا اِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا جب تم طلاق دو عورتوں کو فَتَلِّقُوهُنَّ القو تو طلاق دو تم ان کی عدت کے لیے مطلب تم وہ طلاق دو جس کے بعد وہ عدت گزاریں وہ عِدَّةِ اور شمار کرو تم عدت کو وہی ایک طلاق دو حد سے حد دو طلاق دو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ ڈرو اللہ سے ربکم جو تمہارا رب ہے جو تمہارا پالنے والا ہے اس سے ڈرو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کام کرنے سے ہو جاتے ہیں اور مجبوری میں کرنے کی اجازت بھی ہے ان میں سے طلاق بھی ہے جب کوئی مرد عورت کو طلاق دیتا عرش کامتا ہے ایک عورت جو سب کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی تھی اور آج تو نے بھی اس سے علاجگی اختیار کی لا تو لیکن جب طلاق ہو جائے تو یہ جو تین مہینے یا اس سے کم دن جو اس نے گزارنے وہ گزارے گی کہاں کہا یہ اسی کے گھر میں گزارے گی فائدہ کیا ہوگا اس کے گھر میں گزارے گی صبح شام ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا رہے گا تو دماغ ٹھیک کرنے کے موقع ملتے رہیں گے اور اگر باپ کے گھر چلی جائے گی تو اس کو جا کر لوگ کہیں گے پتا اس نے تیری جگہ دو شادیاں کی ہیں اب اور اس کو کہیں گے کہ وہ تو پہلے سے کیے بیٹھی تھی بس منتظر ہیں کب عدت پوری ہو جائے اور دونوں میں غلط فہمیاں ہوں گی حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہوگا اور دونوں رشتے کو توڑ دیں گے اسی گھر کے اندر رہے لا تخرجو ہننا مت نکالو تم ان کو ممبیوتی ہننا ان کے گھروں سے ابھی یہ گھر ان کے ہیں ولا یا خرجنا اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ نہ نکلیں اللہ عیاتینا بفاحشا تم مبینا مگر یہ کہ لائیں وہ کوئی بے حیائی کی ظاہری چیز کھلم کھلا کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا یہاں رہنا دشوار ہو جائے وہ کیا کام ہو سکتا ہے کوئی گندا کام بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ عورت کا مزاج بہت چڑچڑا ہے اگر یہاں رہے گی تو پھر یہ مرد کا چڑچڑا ہے اور سویرے شام جھگڑے پھر شروع ہو جائیں گے اور بجائے قریب ہونے کے دور ہوتے چلے جائیں گے جیسے منہ لگیں گے پھر گالیاں پھر غصے پھر لڑائیاں اس لیے کہا کہ نہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر بھیج دو گھر میں کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ حدود اللہ اور جو اللہ کی ان دیواروں کو کراس کرے گا فقط ظلم نفسہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا اللہ نے جو طریقہ بتایا کہ ایک طلاق دو پھر گھر کے اندر ہی رہنے دو یا اگر چڑچڑا پن ہے اور ایسے حالات ہیں تو وہاں بھیج سکتے ہیں یہ کس لیے کہا لا تدری اے انسان تو نہیں جانتا لعل اللہ بعد ذلك امرا شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی نیا معاملہ کیا نیا معاملہ پیدا کرے کہ دونوں کو احساس ہو جائے دونوں دوبارہ توبہ کریں اور کتنے واقعات آتے ہیں بارہ سال کے بعد میرے پاس لوگ آئے جی بارہ سال تک ہم الگ رہے اب کچھ شرمندگی ہو رہی ہے اور دونوں پریشان ہیں کہ ہم نے کیا بے وقوفانہ کام کیا فیضا بلگ نہ جلا ہننا تو جب وہ عدت آپ کوئی مدت کو پہنچ جائیں جو ان کی مقرر مدت ہے تین منٹ گزرنے لگ جائیں یا وہ تین مہینے پورے ہونے لگے تو پھر کیا کرو فرمایا اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کرو فام سکو بمعروف معروف یا تو ان کو رکھو اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ ان کے حقوق پورے کرتے ہوئے اور فارقوہن بمعروف معروف یا ان کو الگ کر دو نیکی کے ساتھ اور الگ کرنا نیکی کے ساتھ کیا ہے وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا وہ کیا کہ ان سے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ چھینا جھپٹی مت کرو اب تھوکنے کے بعد اس کو چاٹو مت اور بلکہ خوب ادھر سے بھی دو اور ایک دوسرے کو الوداع کر دو جیسے جڑے تھے الوداع بھی اچھی طرح ہو جاؤ کون سا بڑا مسئلہ ہے انسان اس طرح بھی رہتے ہیں آپس میں واشید شہید و کم آپس میں رہنے کا مطلب یہ نہیں میاں بیوی یعنی یوں بھی تو انسان رہتے ہیں کہ نہیں مل پائے جدا ہو گئے کوئی بات نہیں ہے ایمان کے طور پر پہلے بہن بھائی تھے ویسے رہے واشید و عادل کم اور جب جدا کرو تو گواہ بنا لو آپس میں سے دو انصاف والوں کو واقعی میں شہادت اللہ اور گواہو تم گواہی کو ٹھیک ادا کرو اللہ کے لیے گڑبڑ مت کرو ذالکم یوعظ یو یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انسانوں تم کو نصیحت کی جاتی ہے کس کو کی جاتی ہے جو مانے جو نہ مانے اس کو سمجھائیں من کا یؤمن یوم جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر والیوم یوم آخر اور آخرت کے دن پر ومن یتق اللہ اور جو ڈرتا ہے اللہ سے یہ له مخرجا اللہ اس کے لیے بنائے گا نکلنے کا راستہ مطلب آدمی پریشان ہے شور بھی چاہتا ہے کہ نبھاؤ ہو بیوی بھی چاہتی ہے کہ نبھاؤ ہو مگر ہوتا نہیں ہے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو دونوں اللہ کی مانو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا یہ جاللہ مخرجا اللہ نکالے گا ان کے لیے مخرجن کوئی نکلنے کا راستہ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور روزی دے گا ان کو وہاں سے لا يَحْتَسِبْ جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یہ روزی دے گا ان کو وہاں سے جہاں سے ان کو گمان نہیں ہوگا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ مصیبتوں سے نکالے گا یہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو نے یہ میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہتا ہے اس سے بھی کہتا ہے دونوں اللہ سے ڈرو اللہ روزی وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا یہ چند دن کی باتیں آنی جانی باتیں ان کو جھگڑے کا ذریعہ بناتے ہو اللہ اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ حسب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ان اللہ بالغ امری اللہ کافی ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے مشکل مسئلے ہیں جی یہ کیسے حل ہوں گے اللہ کر لے گا یہ فرمایا اللہ جو کرنا چاہتا ہے سو کر گزرتا ہے اس کو فرمایا اللہ پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو قد جعل اللہ لکل قدرا کوئی کہے کہ اللہ کر دیتا ہے مگر میرا معاملہ تو حل نہیں ہو رہا ہے یہ کیا چکر ہے فرمایا اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے وقت آئے گا چکر میں پھنسے گا اس وقت میں کام ہو جائے گا لیکن جب تک وقت نہیں آتا تب تک انتظار کرو جن عورتوں کو بیماریاں آتی ہوں ان کو گزر چکا ہے کہ تین منس وہ انتظار کریں گی لیکن جن کو نہیں آتے ہیں مایوس ہو چکی ہیں واللہ ایسنا اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں من المحیض حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان کی کتنی عدت ہے ان کی عدت تو تین حیض ہوئی اور تین حیض میں نے کہا کہ کم سے کم پچاس دن میں بھی ہو سکتی ہے پوری دو مہینے میں بھی ہو سکتی ہے کم سے کم ویسے عموماً تین مہینے پونے تین مہینے تو جن کو جو مایوس ہو چکی ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں ان کی عدت کتنی ہے یعنی تب تم اگر تم کو شک ہو جائے یعنی تم کو معلوم ہو کہ ان کو وہ اس طریقے سے یہ نہیں شمار کر سکتی ہیں فعدتہن تو ان کی عدت ہے سلاثت اشہر تین مہینے یہ جو ان تب تم اگر تم کو شک ہو یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں ہے وہ شک کس لیے کہ اس موقع پر کہ جب ابھی قریب قریب وقت ہوا ہے کہ یہ حالات آنے بند ہوئے ہیں تو اس وقت میں اس طور پر شمار کریں اس طور پر شمار کریں اس کیفیت کو کہا اگر تمہیں شک ہو اگر یقین ہو جائے بالکل اب بالکل منسز نہیں آتے ہیں ساٹھ سال ہو گئے پینسٹھ سال ہو گئے ستر سال ہو گئے تو تب بھی یہی عدت ہے کتنی سلاست اشہر تین مہینے واللہ علم یادن اور ان عورتوں کی بھی یہی عدت ہے جن کو حیض آتے ہی نہیں بیماری ہے کوئی وجہ نہیں آتے ان کی بھی تین مہینے وولات الاحمال اور اگر بچے والی عورت کو طلاق ہو جائے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور حمل والیاں اجلوہن ان کی مدت ہے انزان حملہن کہ وہ جن دیں اپنے حمل کو جب ان کا بچہ پیدا ہو جائے گا تب ان کی عدت پوری ہو جائے گی ومن یتق اللہ اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے جاللہ من امر یسرا اللہ بنائے گا اس کے لیے اپنے معاملے میں سے آسانی اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا ذالک امر اللہ اللہ انزلہ الیکم یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے تمہاری طرف اتارا ومن یتق اللہ اور جو ڈرے گا اللہ سے یکفر عنہ ہوں ہی اللہ مٹائے گا اس سے اس کی سیئات کو ویعظم ضملہ ہُو اجرا اور بڑا کرے گا اس کے لیے اس کے اجر کو اس کی خطائیں معاف کی جائیں گی اس کا اجر بڑا کیا جائے گا تم من بج ولا تضاروہن یہ علیہن عدت کے دور میں یا عدت سے پہلے جب بیویاں ہیں تو بیویوں کے کیا حقوق ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے اسکنوہن ہن بساؤ تم ان کو من حیث سکن تم جہاں پر تم بستے ہو من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق جتنی تمہاری طاقت ہے اپنی پوری طاقت کے مطابق جو اس کے لیے سہولت فراہم کر سکتے ہو وہ کرو ولا تزاروهن اور تم ان کو ستاؤ مت عليهن تاکہ ان پر تم تنگی کرو کیا تنگی کہ اتنے پریشان اور تنگ ہوں کہ لاسٹ میں وہ کہیں کہ نہیں ہم طلاق ہی چاہتی ہیں اور پھر ان کو وہ حقوق نہ ملیں وَإِن كُنَّ اولات حمل اور اگر وہ حمل والیاں ہیں اور طلاق ہو چکی ہے فن سکو والی تو تم خرچ کرو ان پر ان کا خرچہ اٹھاؤ پورا حمل کے دور میں دوائی دارو دوسرے خرچے حتیٰ حملہ ہننا یہاں تک کہ ان کا حمل پیدا ہو جائے فَإِنْ افزان لَكُمْ اور طلاق ہو چکی ہے اب اگر وہ بچے کو رکھیں اور دودھ پلائیں تو فرمایا دودھ پلا سکتی ہیں لیکن ان کو حق ہے آپ مزدوری لینے کا چونکہ طلاق ہو چکی ہے اس کے بعد اگر وہ دودھ پلائیں گی ان کو اپنی اجرت لینی ہے فعین عرض نہ بس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے فاتو ہن تو دے دو تم ان کی مزدوری جو بھی فکس ہوگی وَاتَمِرُوا تمیرو بِمَعْرُوفِ اور بچے کو کھینچا تانی کا ذریعہ نہ بناؤ بلکہ آپس میں مشورہ کر لو مشورے سے طے کرو اللہ نے نہیں طے کیا اتنی مزدوری دو کیوں حالات بدلتے ہیں زمانہ بدلتا ہے موقع بدلتے ہیں آپس میں مشورہ کر کے طے کرو کتنی مزدوری ہونی چاہیے وہ تَعَاثَرْتُمْ تم اور اگر تم تنگی محسوس کرو جھگڑا ہو جائے عورت دودھ پلانے کے لیے نہ مانے یا مرد مزدوری اتنی نہیں دے رہا جتنی وہ مانگ رہی ہے اور مزدوری سمجھتا ہے کہ حالات سے زیادہ ہے اگر ایسی تنگی ہو جائے کھینچا پانی شروع ہو جائے تو فتح لَهُ اُخْرَا اخرا تو دودھ پلائے گی اس کے لیے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی اس کے لیے کوئی دوسری عورت لیکن اگر دوسری عورت دودھ پلائے تو کیا یہ چھوٹا بچہ اب شوہر اس سے چھین لے گا نہ چھیننے کا تب بھی اختیار نہیں ہے سات سال تک ماں کو حق ہے طلاق کے باوجود بچے کو اپنے پاس رکھے گی سات کے بعد جب سمجھدار ہو گیا پھر وہ واپس شوہر اس کو کرنے کے لیے اختیار رکھے گا وہ بائی کوٹ اس کو واپس لے سکتا ہے فَسَتُرْضِعُ لَهُ جی تو دودھ پلائے گی اس کے لیے کوئی دوسری عورت لیف زو ساطن کو کس کو کتنا خرچ کرنا ہے بچے کا کتنا خرچہ ہے بیوی کا کتنا خرچہ ہے فرمایا مال والا مال کے مطابق کرے گا غریب اپنی غربت کے مطابق کرے گا لی چاہیے کہ خرچ کریں ذو ساعت وسعت والے ساتھ ہی اپنی وسعت میں سے ومن قدر علیہ رزق اور جس کے اوپر روزی کی تنگی کی گئی ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا مما اللَّهُ اللہ اس کو چاہیے کہ وہ اس مال میں سے خرچ کرے جتنا اللہ نے دیا ہے جتنا دیا ہے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اور جو نہیں ملا ہے اس کو اس کی اس سے ڈیمانڈ بھی نہیں اس کا اس سے مطالبہ بھی نہیں لا یکلف اللہ تعالی کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے مگر اتنی کہ جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کا دین جس میں انسان کی ذاتی زندگی پرائیویٹ لائف اس کی بھی ایک ایک بات کو بتایا جا رہا ہے ایسا کر لو ایسا کر لو ایسا کر لو اور یہ سب اللہ کے حکم ہے ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے جو تم پر اس نے نازل کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا کا حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی دیواریں ہیں حدیں ہیں ان سے آگے مت بڑھو سید اللہ بعد عن یسرا اور ایک بات کو اس معاملے میں خاص طور سے یاد رکھو جس کے اوپر آیت ختم ہو رہی ہے بلکہ یہ پورا مضمون ختم ہو رہا ہے وہ کیا ہمیشہ اس بات کو اپنے سامنے پیش نظر رکھو کہ سختیاں اور پریشانیاں اور تنگیاں ہمیشہ نہیں رہتی اس میں خاص طور سے عورتیں مخاطب ہیں جو سوچتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ملی اپنے مرضی کا کھانا نہیں ملا مرضی کا مجھے مرضی کی سواری نہیں ملی مرضی کا رہنے کا کمرہ نہیں ملا اس کو کہا جا رہا ہے کہ سختی ہمیشہ نہیں رہتی ہے تنگی ہمیشہ نہیں رہتی ہے اور مرد تنگ ہو جائے ان حالات سے نہ تم بھی بڑے بنو سید اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا بعد حسر تنگی کے بعد یسرا آسانی کو آسانی آئیں گی حالات بدلیں گے تھوڑا صبر سے کام لو برداشت سے کام لو کتنی ہی مائیں بہنیں ہیں ہماری جنہوں نے صرف اس لیے طلاقیں مانگی کہ نہیں جی اس کے پاس ہمیں جس طرح کی ہم عیش چاہتے تھے آرام چاہتے تھے ویسا نہیں ملا ہے نہ اس کو نوکری ملی نہ اس کو یہ ملا نہ وہ ملا عجیب بات ہوتی ہے جب وہ طلاق لیتی ہیں فوراً ان کو نوکری بھی مل جاتی ہے ان کا کاروبار بھی چل جاتا ہے اب ان کے منہ میں پانی آتا ہے ہائے بیڑا غرق یہ تو سارا کام چل پڑا ہم نے کیا وقوفہ نہ کام کیا تھا اسی کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ٹینشن کی باتیں نہیں لیکن آپ غور کیجئے دوبارہ میاں بیوی کا مسئلہ ایک پرائیویٹ زندگی کا ہے ایک ذاتی زندگی شخصی زندگی ہے اس کے لیے ان کے ایسے معاملات ہیں کہ تیسرا آدمی نہیں جج بن سکتا ان کے لیے اس لیے جگہ جگہ کہا گیا میت تک میت تک میت اللہ جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ سے ڈرے گا ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو اس مالک سے ڈرو جس سے تمہاری کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے دوسروں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ شوہر ظالم ہو اور مظلوم بن جائے اور ثابت کر دے گا وہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی ظالم ہو مگر مظلوم بن جائے اللہ کی اس عدالت میں جانا ہے جہاں ظالم ظالم ہی ہوگا مظلوم مظلوم ہی ہوگا وہاں چرب زبانی سے کوئی نہیں کام چلا سکتا ہے اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے یہ ترغیب دی عمل کرنے کے لیے اور یہی وہ حالات تھے کہ صحابہ کے ہیں جب طلاق ہوتی تھی ہوئی طلاقیں ان کے ہاں تو پوچھتے تھے کیوں طلاق ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کھینچا تانی میں اللہ کے حق کو بھی ضائع کر دیں بندو کے حق کو بھی ضائع کر دیں اور جہنم کے مستحق بن جائیں آخرت کا ڈر ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں ایک دوسرے سے کوئی گلا شکوا نہیں اللہ آخرت کا ڈر کہ کہیں ہم حق ادا کرنے میں وہ عورت جس نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی تھی یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کی کس چیز کو ناپسند کیا کیا یہ دیندار نہیں ہے انہوں کہا کا کل یا رسول اللہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتا اس کی دینداری میں تو اس کے پاسنگ کو نہیں پہنچ سکتی ہوں یہ بہت نیک آدمی ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے حقوق ادا نہیں کیے کہ سب حقوق ادا کرتا ہے بہت نیک آدمی ہے حالانکہ کتنی طلاقیں ہمارے سامنے بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے پر الزام اور گندے قسم کے الزام اور جان بوجھ کے جھوٹے الزام تو پوچھا پھر طلاق کیوں لینا چاہتی ہو عرض کیا کہ میرا دل اس کے گھر میں نہیں لگتا ہے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میرا دل اس کے ساتھ نہ ہو اور میں اس کا حق ادا پورا نہ کروں اور قیامت کے دن خدا کے ہاں پکڑی جاؤں اس لیے میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں اور ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ آخر آپ کو ہوا کیا تھا آپ کو کون سی چیز ناپسند آئی تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے میں اپنے مکان پر تھی سامنے سے بہت سارے لوگ آ رہے تھے وہاں ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑتی تھی مگر میں ان کو دیکھ رہی تھی تو مجھے اپنا شوہر ان میں سب سے پست قد کا نظر آیا تو میرے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میرے باپ نے کیسا رشتہ تلاش کیا میرے لیے یہ تو چھوٹے قد کا آدمی عورتیں مجھے کہتی ہوں گی یہ کتنا سا شوہر ہے اس کا بس اتنی بات میرے دل میں بیٹھی تو میں نے کہا نہیں اب بہتر ہے کہ علاجی ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی اجیرن ہو جائے میں نے یہ تمہید سنائی اگلی آیت کے اندر اور ڈانٹا گیا فرمایا تم دیکھو دنیا میں کتنی بستیاں اجاڑ دی اللہ نے تباہ ہو گئیں ویران ہو گئیں اسی وجہ سے کہ اللہ کے حق ادا نہیں کیے بندوں کے حق ادا نہیں کیے وکائی کے ناطت رَبِّهَا کتنی ہی بستیاں ہیں انہوں نے نافرمانی کی تھی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے تو ہم نے ان کا حساب لیا اللہ اکبر کیسا حساب لیا اللہ جب حساب لے تو پھر حساب شدید سخت حساب لیا اور پھر کیا ہوا عذاب نکرا ہم نے ان کو وہ عذاب دیا وہ سزا دی نکرا جو انوکھا قسم کا تھا ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسی سزا ہوگی اٹھایا اور پٹک دیا بستیوں کو یہ سزائیں ہیں اللہ کی دیکھو یہ بھی بتایا گیا کس کو شوہر کو بتایا جا رہا ہے بیوی کو بتایا جا رہا ہے ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے فضاقت وبا وبال امریہ تو چکھا انہوں نے اپنے معاملے کے وبال کو وکانا امریحا خسرا اور ان کا انجام یہ نکلا کہ ان کے کھاتے میں صرف نقصان ہی نقصان آیا عد اللہ عذابا شدیدا تو یہ دنیا میں جو سزائیں ملی ان کی کیا اس پر خاتمہ ہو گیا بات ختم ہوگی کہا نا نا یہ تو چکھنے کے لیے اصل تو آخرت کا ہے اور تیار کیا ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب کو فتق اللہ ڈرو اللہ سے یا اے عقل اللہ دین آ جو ایمان لائے ہو قد انزل اللہ علیکم ذکرہ یقینا اللہ نے نازل کیا تمہاری طرف ذکر کو یاد دہانی کو نازل کر دیا تمہاری طرف بھیج دیا جو تم کو یاد کراتے ہیں کون ہیں وہ رسولن اللہ کے پیمبر ہیں اور جو بات اہم ہوتی ہے اللہ اس کو کیا فرماتا ہے کہ میں نے بھیجا میں نے اتار دیا رسول ایک رسول کو اتارا یتلو علیکم آیات اللہ جو تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی مبینات جو آیتیں احکام کو واضح کرنے والی ہیں لیخرج الذین آمنوا تاکہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہاں سے نکالیں من الظلمات الى النور اندھیریوں سے نکالیں اور روشنی میں لائیں بلّا اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر عمل یا اور نیک عمل کرتا ہے جنات اللہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین ابدا ہمیشہ ہمیش رہے گا اس میں قد احسن اللہ نے اس کے لیے کتنا اچھا رزق تیار کیا ہوا جنت کے اندر اللہ جس اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو ومن الارض اور پیدا کیا زمین میں سے مثلا ہن اسی کے جیسا یہ اسی کے جیسا کیا مطلب ہے اس پر بہت لمبی بحث ہے بس خلاصہ اتنا عرض کرتا ہوں دو طبقے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ زمین آسمان کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آسمان اپنی قدرت سے پیدا فرمایا زمین اپنی قدرت سے پیدا کی آسمان سات ہیں زمینیں ساتھ نہیں ہیں البتہ اس کے بھی سات بر اعظم ہیں جدا جدا اس کے ٹکڑے ہیں لیکن بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں اس طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں عبداللہ ابن عباس کا ایک اثر بھی ہے اس کے بارے میں سات زمینیں ہیں تو سات زمینیں کہاں ہیں اس کی کوئی تفصیل نہیں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہر آسمان نیچے سے آسمان اور اوپر سے زمین پھر نیچے سے آسمان اور اوپر سے زمین اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح ہماری یہ زمین ایک سیارہ ہے اسی طریقے سے سات سیارے اور ہوں اور جس طرح اس کے اوپر ایک مخلوق ہے اسی طرح اس کے اوپر بھی مخلوق ہو واللہ عالم یہ تنزل الامر بینہن اللہ کا حکم اترتا ہے ان کے درمیان ان زمینوں اور آسمانوں کے درمیان لتعلموا ان اللہ کل شئین قدیر تاکہ لوگ جان لیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کل شئین قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ اللہ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شعین علما اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے ہاتھے میں لیا ہوا ہے تمہاری ایک زمین ہے تمہیں ان کی اس کے حالات معلوم نہیں اس کی تو اور سات زمینیں اس کے تو آسمان کتنے ہیں اور کیا کیا مخلوقات ہیں سب کے علم کو سب کی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں ایک ایک کی معلومات ایک ایک کا ریکارڈ اس کے پاس مکمل طور پر ہے ایسا نہیں کہ کسی کا ریکارڈ گم ہو جائے سورت الطلاق مکمل ہوئی لیکن آپ نے اندازہ لگایا کہ بات شروع کی طلاق کی مگر کس طرح بیچ میں سمجھایا گیا جھٹکے دیے گئے اب التحریم شروع ہوتی ہے پڑھیں گے کل پڑھیں گے الحمد ایسا بھی وقت آیا کہ قوم کہتی ہے لڑے ہم اللہ تیرا شکر سورت التحریم مدنیہ سورت تحریم مدنی ہے وہی ایسنتا عشرت آیا اور اس کی بھی بارہ آیتیں ہیں وفیہ رکوعان اور اس میں دو رکوع ہیں اس میں بھی ایمان والوں کو ایک ادب سکھایا گیا اور بالکل شروع میں ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے اس چیز کو تمہارے مالک نے حرام کیا حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو بیان کرتے ہیں کہ یہ تمہارے مالک نے ایسا کیا ہے کیوں اگر وہ کوئی وہی کا حوالہ نہیں بھی دیتے تو ہم پڑھ چکے وبا ان وحی یوحا وہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہی جو بات بھی کرتے وہ وہی کے مطابق کرتے ہیں تو وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وہی کے مطابق فرماتے ہیں جو حکم دیتے ہیں اللہ کی وہی کے مطابق ہوتا ہے یہاں ایک مسئلہ پیش آیا کیا مسئلہ پیش آیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا جس کا یہاں پر نام موجود نہیں ہے اور کس لیے حرام کیا کسی انتظامی معاملے کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا آپ کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پریشانی میں اپنے ڈالنے اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز حلال ہے وہ آپ کے لیے حلال ہی رہے گی اور جو چیز حرام ہے وہ تو ہی حرام مشہور طور پر ایک واقعہ سنایا جاتا ہے اور ایک دوسرا واقعہ بھی ہے مگر وہ کم مشہور ہے جو مشہور واقعہ میں وہ آج کرتا ہوں بخاری شریف میں ہے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر کے سب گھروں میں تشریف لے جاتے تھے اپنے ازواج متحرات کے یہاں اور کھڑے کھڑے ہر ایک کی خیریت پوچھ لیتے تھے اور جو جس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے حضرت زینب بنت تجاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی انہوں نے ایک دن آپ کو شہد کا شربت بنا کر کے پلایا آپ کو پسند آیا انہوں نے روزانہ شہد کے شربت کا انتظام کر لیا کہ تھوڑی دیر آپ شہد میں کا شربت بھی پیئیں گے اور دو منٹ بیٹھیں گے دو منٹ بات بھی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمانے لگ گئے اس طرح ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے یا ہفتہ گزرا یا مہینہ گزرا تفصیل نہیں ہے اس کی چند ایام گزرے حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اور حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ہمیں اس کا علم ہوا کہ آپ وہاں پر دوسرے جگہ کے مقابلے میں ذرا تھوڑی دیر زیادہ ٹھہرتے ہیں تو ہمیں رشک آ گیا کہ ان کے یہاں کیوں ٹھہرتے ہیں اور دوسری جگہ کیوں نہیں ٹھہرتے تو ہم نے ایک بات بنائی کہ آپ جس کے ہاں آپ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے یہ مغافیر کسی درخت سے کوئی گوند سا نکلتا تھا اور بچے اس کو کھاتے تھے لیکن بڑے آدمی نہیں کھاتے تھے اس لیے کہ اس میں ہلکی سی ایک بو ہی آتی تھی کراہت محسوس ہو اچھی نہیں لگتی تھی تو جب کہا جائے گا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے اور آپ کو بو بہت ناپسند تھی تو اس وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے اور کیسے کیوں چھوڑیں گے فوراً کہا جائے گا کہ آپ کہیں گے مغافیر تو کھایا نہیں تو آپ شہد پیا ہے اور شہد کی مکھی اس مغافیر کو چاٹتی تھی اور جب زیادہ چاٹتی تھی تو اس کے شہد میں اس کی بو بھی آتی تھی تو کہا جائے گا کہ شاید شہد کی مکھی نے چاٹا ہے اس کو تو آپ شہد کو چھوڑ دیں گے لہذا وہاں بیٹھیں گے بھی نہیں اور ہمارا مسئلہ حل ہوگا آپ کہیں گے یہ ازواج متحرات ایسا کیوں کرتی تھی قرآن کریم یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو انسانی مزاج ہے وہ ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا وہ گھبرا گئے ازواج متحرات کتنے بلند مقام پر ہیں ہم سور احزاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں دنیا چاہیے کہ آخرت انہوں نے کہا آخرت چاہیے لیکن پھر بھی ہیں تو وہ انسان ہی اور ان کو بھی رشکاتا ہے ان باتوں پر اس پر وہی نازل ہوئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمت احل اللہ کیوں حرام کرتے ہیں آپ اس کو جو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے تب تغی مرضات ازواجک آپ تلاش کرتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی مندی واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا چنانچہ ایک کے پاس آپ گئے اس نے بھی کہا آپ کے سے مغافیر کی بو آ رہی ہے دوسری نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں کھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر کیا آپ نے فرمایا میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے شہد کی مکھی نے مغافیر چاٹا ہوگا اور اسی کا شہد بنا ہوگا ہم نے فرمایا ہو سکتا ہے ایسا ہو اسی پر آپ نے ارادہ فرمایا کہ آئندہ میں کبھی مغافیر استعمال نہیں کروں گا اور آپ نے یہ بات حضرت حفصہ سے فرمائی کہ میں آج کے بعد کبھی مغافیر استعمال نہیں کروں گا لیکن ان کو بتایا کہ کسی کو بتانا نہیں کہیں حضرت زینب کو پتہ چلے اور ان کو دکھ ہو آپ دوسرے دن نہیں پئیں گے ان کے یہاں کہہ دیں گے کہ مجھے نہیں شہد کا شربت پینا ہے لیکن ان سے یہ بات رہی نہیں گئی اور انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ سے کہہ دی اس کا بھی تذکرہ ہے قد فرض اللہ لکم اللہ نے فرض کر دیا تمہارے لیے تحلت ایمانکم تمہاری قسموں کا کھولنا دوسرا مسئلہ پیش آ گیا اگر آدمی اس طرح کی کوئی قسم کھا لے کوئی آدمی غصے سے قسم کھائے کہ میں دودھ نہیں پیوں گا کوئی قسم کھا لے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا تو مسئلہ کیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قسم توڑ دینی چاہیے دودھ پینا چاہیے شہد پینا چاہیے لیکن قسم کا کفارہ بھی دینا ہے اور قسم کا کفارہ کتنا ہے تین روزے رکھنا یا دس آدمیوں کو کھانا کھلانا یا دس کو کپڑے پہنانا پڑ چکے ہیں ہم پیچھے لکم اسی لیے اللہ نے جمع کسی کا استعمال فرمایا اے مسلمانوں اللہ نے فرض کر دیا تم پر تمہاری قسموں کا کھولنا واللہ مولاکم اللہ تمہارا کارساز ہے وہ العلیم الحکیم وہ جاننے والا حکمت والا ہے اب وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو بتائی تھی تھوڑی سی بات اور ان کو کہا تھا کہ دوسری کو نہیں بتانا لیکن جو مزاج کی کمزوری ہے وہ ہر جگہ رہے گی تو عورتوں کی کمزوری کیا ہے اگر آپ نے شہر میں ایڈورٹائز کرنا ہو اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں کہ کسی آدمی کو دیں آپ پیسے اور وہ پورے شہر میں اس کا ڈنڈورا پیٹے اور اخبار میں دیں تو اس کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بتائیں یہ بات یا اور کسی بھی خاتون کو بتائیں اور بتائیں کہ کسی کو بتانا میں یہ راز کی بات ہے تو وہ کیا کرے گی فوراً دوسری کو بتائے گی اور اس کو کہے گی کہ یہ راز کی بات ہے کسی کو نہیں بتانا وہ دوسری کو بتائے گی یہ راز کی بات ہے کسی کو نہیں بتانا وہ تیسری کو کہے گی یہ راز کی بات ہے کسی کو نہیں بتانا تو پورے شہر میں شام تک انشاءاللہ اس کی اطلاع پہنچ جائے گی وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا یاد کیجئے جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے ایک بات کہہ رہے تھے بعض بیویوں سے حدیثاً ایک بات فلما نبعت بھی تو ان کو چپکے سے بتائی آپ نے فلما نبعت بھی تو جب آپ نے ان کو وہ بات بتا دی وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اللہ نے اپنے نبی پر یہ بات ظاہر کر دی عرف باز آپ نے پہچانوا دی بعض بات وَأَعْرَضَانْ آرزان اور بعض سے اعراض کر لیا بعد میں آپ نے فرمایا حضرت حفصہ نے یہ بات تو کہہ دی آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی کہ کسی کو بتانا نہیں اور تم نے بتا دی حیران ہوئی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے کسی کو بتا دی آپ نے بتایا کوئی بات ہے کسی کی نے بتا دی آپ کو کیا ضرورت ہے اس پر انہوں نے کہا نہیں نہیں بتائیے آپ کو کس نے بتایا وہ سمجھی کہ حضرت عائشہ نے بتا دیا فلما بھی تو جب انہوں نے وہ بات بتا دی ایک دوسری کو قالت من نام بات نہیں جب آپ نے اس کو وہ بات بتائی قالت تو اس نے کہا من امبا کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی قال العلیم الخبیر تو آپ نے فرمایا میں تو عالم الغیب نہیں ہوں البتہ علیم نے جو عالم الغیب شہادہ جاننے والا ہے اس نے مجھے بتائی الخبیر خبر رکھنے والے نے بتائی اس نے مجھ پر وہی نازل کی یہ معاملہ ختم ہو گیا بہت چھوٹی بات تھی بات ختم ہو گئی لیکن اس پر ان دونوں بیویوں کو ڈانٹا گیا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر تم کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور آگے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی کہ فرمایا کہ تمہیں پچھتاوا تو پہلے ہی ہو رہا ہے اور تمہارے دل تو پہلے ہی جھک رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے تبھی تو وہ انسان شمار ہوتا ہے اور غلطی ہوتی ہے تبھی اس کو توبہ کی تبلیغ کی جاتی ہے توبہ کی ترغیب دی جاتی ہے اور بسا اوقات غلطی نہ ہونے سے غلطی ہونا بہتر ہوتا ہے ایک آدمی سے بالکل گناہ نہیں ہوا این ممکن ہے کہ یہ کسی موڑ پر کبر میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تو وہ آدمی ہوں جس سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا اور پھر وہ گناہ ہو جائے گا جو گناہ اس کو جہنم میں لے پہنچائے گا ایک دوسرا آدمی ہے اس سے غلطیاں ہوئیں اور اس نے بار بار غلطی کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے پھر ٹوٹتی ہے پھر توبہ کرتا ہے اس آدمی کو احساس شرمندگی رہے گا ہمیشہ ڈرتا رہے گا کہ میرے سے تو توبہ ٹوٹتی ہے میں تو بڑے بڑے جرم کیے ہوئے ہیں اگر میرا ریکارڈ کھل گیا اللہ کے ہاں ہیں لوگ اس کو کہیں گے آپ بڑے نیک آدمی ہیں یہ اندر اندر ہی شرم سے پانی پانی کہ لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں اور میرا حال کیا وہ مجھے ہی معلوم ہے یہ ندامت اس کو یہ شرمندگی اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے گی اور جنت میں بلند مقام پائے گا تو غلطی ہو جانا تو انسان ہونے کی علامت ہے ان تتوبا اللہ اگر تم توبہ کرتی ہو اللہ کی طرف فقد سبق قلوبکما تو یقیناً جھک چکے ہیں تمہارے دل کس کی طرف توبہ کی طرف تو تم کو توبہ کرنی چاہیے اس لیے کہ تمہارے دل تو پہلے ہی جھک گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں توبہ کرنے دونوں کا احساس ہو گیا کہ ہم سے جرم ہو گیا بڑی غلطی ہو گئی وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم اس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرتی رہو گی اور نہیں توبہ کرو گی فَإِنَّ اللَّهُ وَمَعُلَاهُ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے وَجِبْرِيلُ اور جبریل علیہ السلام ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک ایمان والے آپ کے دوست ہیں وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے آپ کے دوست ہیں بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اس کے بعد پشت پناہی کرنے والے ربه قریب ہے اس کا رب ان کا ازواجا اللہ کی طرف سے ڈانٹ فرمایا آئندہ ایسی حرکت بالکل نہیں ہونی چاہیے جو غلطی ہو گئی ہو گئی توبہ کرو اگر ایسی غلطی دوبارہ کرو گی تو پروردگار تم کو اللہ کے حبیب اپنے حبیب کی زوجیت سے محروم کر سکتا ہے اور تمہاری جگہ دوسری نیک بیویوں اپنے حبیب کے گھر میں آ سکتی ہیں آسارب ربہ قریب ہے ان کا رب ان کا اگر وہ تم کو طلاق دے دیں گے کہ وہ ان کو بدلے میں دے دے ازواج ایسی بیویاں منکن جو تم سے بہتر ہوں گی مسلمات فرما برداری کرنے والی مومنات ایمان والیاں قانتات آج بھی کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سائحات روزے رکھنے والیاں سیبات ابکارا متعلقہ بھی وہ ابکارا اور کماری بھی یا اس واقعے کے بعد ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا اے ایمان والوں تمہاری فکر ایک ہی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم اور ہمارے بچے جہنم سے بچ جائیں باقی بچے کیا کریں گے کس طرح زندگی نبے گی کون دنیا میں کیا کرے گا کس کو کون سی پوسٹ ملے گی کون افسر بنے گا کون ماتحت بنے گا یہ سب دنیا میں رہ جانے والی باتیں ہیں اصل ایک ہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم مر کر کے اپنے مالک کے غصے کا شکار نہ ہوں بلکہ وہ ہم سے راضی ہو اے ایمان والو او انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو نارن اس آگ سے وہ الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں علیہا ملائکۃ اس پر فرشتے ہیں غلاظ جو سخت قسم کے ہیں شدہ غلاز سخت طبیعت کے ہیں شدہ شداد سخت طاقت والے ہیں لا یاسون اللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں ما امرحم جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ یف المایوں مرون اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے یا یو اللہ دین اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا میں انکار کر دیا کفر میں مبتلا ہو گئے نہیں مانا اپنے مالک کو قیامت کے دن وہ حضر پیش کریں گے غلطی ہو گئی جی غلطی ہو گئی اب معافی مل جائے لا اليوم ان سے کہا جائے گا آج حضر مت پیش کرو بہانے مت کرو انما تجزون ما کنتم تعملون تم کو اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو کہ تم کیا کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ توبتا نسوحا توبہ کرو اللہ کے سامنے رجوع کرو اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ اسی کی طرف توبتا نسوحا خالص توبہ بالکل ایک ایک غلطی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ نسوحا کے معنی خالص توبہ اور بعض جگہ وہ ایک قصہ مشہور ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں عَسَى رَبُّكُمْ مَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ کم قریب ہے یہ بات کہ تمہارا رب مٹا دے تمہاری سیئیات کو جب تم توبہ کرو کتنے بھی گناہوں سب کے سب معاف ہو جائیں اور تم کو داخل کرے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا نما وہ ایسا دن ہے یوما اس دن داخل کرے لا یخز اللہ النبی جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اللہ ان کو خوش کرے گا ان کی شفاعت قبول ہوگی والذین آمنوا معه اور ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو ان کے ساتھ ایمان لائے اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا ہر ایک کو لائٹ ملے گی یسعا بین ایدیہم ان کی روشنی ان کے سامنے ہوگی وہ بھی ایمان اور ان کے دائیں طرف ہوگی یقولون وہ کہہ رہے ہوں گے دعا کر رہے ہوں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا پورا فرما دے تو ہماری لائٹ کو ہماری روشنی کو لنا اور ہمارے لیے بخشش فرما لا کل قدیر بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے مدنی صورتوں کا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آگے مکی صورتوں کا سلسلہ چلے گا اور دور تک مکی صورتوں کا سلسلہ چلے گا پیچھے دو قوموں کا تذکرہ ہے جگہ جگہ ایک وہ جو اعلان کر کے اللہ کے نافرمان ہو گئے منکر ہو گئے کہ نہیں مانتے ہم اس دین کو سچا نہیں مانتے اپنے مالک کو نہیں مانتے اس کے پیمبر کو ان کو کافر کہا گیا اور دوسرا وہ طبقہ جو کہنے کے لیے کلمہ پڑتا تھا مگر کام انہی کے جیسے کرتا تھا ان کو منافق کہا گیا دونوں طبقوں کے لیے کہا یا یوہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفارا ان منا کافروں کے ساتھ بھی جہاد کیجیے والمنافقین اور منافقین کے ساتھ بھی وغلظ علیہم اور منافقوں کے ساتھ کیا جہاد ہے وغلظ علیہم ان پر سختی کیجیے گویا یہ واو تفسیر کیا ہے منافقوں کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی ہے ان کے ساتھ سختی ہو سکتی ہے جس کو میں نے کہا تو ان کو ایکسپوز کیا جائے وما باہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ آگے ایک زبردست مثال وہ کیا بہت سارے لوگ جو منافقت کی زندگی گزارتے ہیں ایمان کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے ہم نہیں اترے منا ایمان کے تقاضے پر مگر ہمارا باپ کتنا نیک ہے ہمارا بھائی کتنا نیک ہے ہمارا دادا کتنا اچھا تھا اور کوئی کہے گا میرا بیٹا کتنا اچھا ہے اور آج تو اس چیز کو بطور کارڈ لوگ استعمال کرتے ہیں بیٹا کسی کا اچھا ہے تو فوراً جا کر کے ویسے لوگوں میں اپنا تعارف کرائے گا اسی بیٹے کے نام سے اور دوسرا بیٹا نافرمان ہے بدماش قسم کا چور ڈکیت قسم کا تو ڈکیتوں میں جا کر اس بیٹے کا نام لے کر اپنا تعارف کرائے گا کہ میں فلاں کا باپ ہوں نا تمہارے دوست کا تو دونوں طرف سے دونوں ہاتھ میں لڈو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ شاید بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کے ہاں بھی وہاں بھی کہہ دوں گا کہ جناب میں تو نہیں تھا پکا لیکن فلاں فلاں سے میری بڑی پکی دوستی تھی بڑی واقفی تھی میری ان کے ساتھ ان کے ساتھ رشتے داری تھی ہماری دوستی تو نہیں رشتے داری دوستی ہوتی تو دوست کے طریقے پر چلتا اگر رشتے داری جتائے گا تعلق جتائے گا تو کیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا جواب دیا اگر اس طرح بیڑا پار ہوتا تو حضرت نو علیہ السلام کی گھر والی کا بیڑا پار ہوتا لیکن نہیں مانا وہ بھی جہنم میں گئی اگر اس طرح بیڑا پار ہوتا تو حضرت لوت علیہ السلام کی گھر والی کا بیڑا پار ہوتا نبی کی بیوی تھی مگر بیوی بننے سے کوئی فائدہ نہیں ملا جبکہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا جو ایمان کے بغیر چلا جائے اپنے مالک کو مانے بغیر چلا جائے اتنی لمبی زندگی دی اور اس کو چھوٹ دی لمبے عرصے تک اب مان جا اب مان جا ہم مان جا نہیں مانا تو پھر اس کے لیے کسی کی رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی ابو لہب کو ابو طالب کو اللہ کے حبیب کی رشتہ داری نہیں کام آئے گی آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا ذرا اللہ مسئلہ اللہ نے مثال پیش کی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا امراۃ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال ومرا لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال انہوں نے بھی کفر کیا تھا کان وہ تھی ہمارے دو بندوں کے پاس من عبادنا صالحینی ہمارے دو نیک بندوں کے پاس جو ہمارے نیک بندوں میں سے تھے ہمارے بندوں میں سے ہمارے دو نیک بندوں کے پاس تھیں پھر انہوں نے کیا کیا فخانتاہ ہما تو ان دونوں نے ان کے ساتھ غداری کی شور کا ذہن الگ بیوی کا ذہن الگ دونوں کی سوچیں الگ تو یہ ایک دوسرے کے لیے غدار ہیں ان کی زندگی بھی اجیرن ان کے مرنے کے بعد اصل جدائی فخانتاہما ہما انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی فلم یغنیاہنہما تو دونوں ان کے کچھ کام نہیں آئے من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں شہیدان کچھ بھی نہ دنیا میں کام آئے نہ آخرت میں علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا غرق ہونے کا بیوی غرق ہو گئی نہیں بچ سکی لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا پتھر گرنے کا بیوی مر گئی ہیں اس پر بھی آگ پڑا پتھر اس کی جان نہیں بچ سکی تو دونوں ان کے کچھ کام نہیں آئے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اور یہ تو دنیا کی سزا وَقِيلَ النَّارَ اللہ رداخلی اور دونوں سے کہا کہ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ جانے والوں کے ساتھ جس طرح اور گئے اس طرح تو بھی چلی جا اس کے مقابلے میں کوئی ایمان والا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار اس کو ایمان نصیب نہیں ہے تو کہیں اس کی وجہ سے میرا نمبر تو نہ آ جائے میری تو نہیں کھچائی ہو جائے گی دنیا میں ہوتی ہے کھچائی صبح شام آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں جی فلاں کو پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے کیوں جی اس کا تڑپوتا اور اس کا وہ فلانا رشتے دار پرانے وقت میں پکڑا گیا تھا اس لیے اس کو نہیں مل رہا ہے اللہ کے یہاں بھی ایسا ہوگا ورنہ اللہ کے ایسا نہیں ہے جو کرے گا تو بھرے گا اگر اور دنیا میں بھی کوئی آدمی یہ عذر پیش کرے کہ کیا بتاؤں میں بھی دین پر چلنا چاہتا تھا مگر میرے ماں باپ بڑے سخت قسم کے ہیں میرا بھائی بڑا سخت قسم کا ہے کوئی عورت کہے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے بے دین ہے میں دین پر نہیں چل سکتی وہ بے دین ہے اس وجہ سے میں بھی بے دین بن گئی اس کے ساتھ اور کوئی مرد کہے کہ جناب کیا بتاؤں گھر والوں نے بے دین بنا دیا ورنہ میں تو بڑا پکا دیندار تھا قرآن کریم کہتا ہے دونوں چھوٹے ضرب اللہ مسئلہ اللہ مثال پیش کرتا ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں فرعون فراؤن کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے کیا فراؤن سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے رشتہ دار اتنا بڑا ظالم جو اپنے دشمن کو اپنے سامنے کیلے ٹھکواتا تھا اور بندہ تڑپتا تڑپتا مرتا تھا تو وہ اس منظر سے تھوڑی دیر مزہ لیتا تھا اس کے سامنے لا کر کے بچوں کا ذبح کیا جاتا تھا تو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا کتنا بڑا ظالم مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا اعلان کر دیا میں ہو گئی مسلمان کیا کر سکتا ہے تو کر جو کر سکتا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکا فراؤن کی پوری فراؤنیت حضرت آسیہ سے ایمان نہیں چھین سکی تو کوئی کہے جی میں بڑی نیک بننا چاہتی تھی لیکن ماحول گندا تھا اس لیے گندی بن گئی کہا نہیں نہیں یہ عذر اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں ہے اذ قالت یاد کرو جب اس نے کہا تھا ربی اے میرے رب ابن لی عندک بیتا بنا تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر فی الجنت جنت میں یہ دعا کیوں کی میں نے فراؤن کا محل چھوڑ دیا ہے اور فراؤن نے کیا کیا ان کو سزائیں دی کبھی پہاڑوں سے گراتا تھا کبھی ان کے جسموں میں جسم میں کیلے ٹھکواتا تھا ہاں، اور پھر ان کو کہتا تھا یہ تیرے لیے محل بنا تھا لیکن اس کے لائق نہیں ہے تو کمینی نکلی ہے اس لیے میں تجھے سزا دے رہا ہوں اس نے اللہ سے دعا کی تو اپنے پاس مجھے محل عطا کر ونجینی من فرعون اور نجات دے تو مجھے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی ونجینی من القوم الظالمین اور مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے ومریم ابنت عمران اللتی احسنت فرجہا اور اللہ مثال پیش کرتا ہے نیک عورتوں کے لیے کیسی نیک بنو جس طرح حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی کیسی نیک بنی تھیں اس طرح نیک بن جاؤ عمران ابنتا عمران جو حضرت عمران کی بیٹی تھی اللہ تی احسنت فر جہاں جس نے اپنی شرم کیا کی حفاظت کی فیہ من روحنا پھر ہماری طرف سے پھونکا ہم نے پھونکا اس میں یعنی ہماری طرف سے پھونکا گیا روحنا ہماری طرف سے روح پھونکی گئی اور اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا وصدقت بکلمات ربها اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو سچ مانا اس کے وعدوں کو سچا مانا وہ کتبی ہی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ تھی فرما برداری کرنے والوں میں سے اگر بیویوں کو بننا ہو کسی کو دیکھ کر کے تو فرما حضرت مریم کو دیکھو اس طرح بنو حضرت آسیہ کو دیکھو اس کے جیسا بنو دنیا کی عورتوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو صدق اللہ مولانا العظیم